ہاں کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اچھا تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں